Welcome to lecture six of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students lecture five میں ہم نے کئی باتیں کی تھیں ایک تو ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کو لائیو چلا کے دیکھا اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پانچ ارتھمیٹک آپریشنس جو ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو ورک شیٹس میں کیسے کیا جاتا ہے فارمولے کیسے لکھے جاتے ہیں یہ ہم نے بڑی تفصیل سے کیا اس کے بعد ہم نے ارتھمیٹک مین جس کو ایوریج کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج ڈسکس کی پھر ہم نے پرسنٹیج چینج کے کئی چھوٹی چھوٹی اگزامپلس کی اور خاص طور پہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان ریئل لائف جب آپ اس قسم کی فگرس انکاؤنٹر کرتے ہیں تو ان کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے آج کے لیکچر میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹس کی کیلکولیشنس کس طرح سے کی جاتی ہیں سمپل انٹرسٹ کیا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہے لوگ مختلف چیزیں انسٹالمنٹس پہ خریدتے ہیں اس سلسلے میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے annuity accumulated values work out کی جاتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ values at the end of a certain period کیا ہوتی ہیں اگر payments over a period of time کی جائیں تو اپ فرنٹ ان کی آج کے روپے میں کیا ویلیو ہے تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کام نہیں کریں گے لیکن جو کام آج ہم کر رہے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہوم ورک کے طور پہ مائکروسافٹ ایکسل میں کریں اور بعد میں اس کورس کی ویب سائٹ پہ ورک شیٹ اویلیبل کر دی جائے گی تاکہ آپ اپنے کام کو اس ورک شیٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی سلائڈز سلائڈ نمبر ون سے شروع کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ریویو آف لیکچر فائیو جو بریفلی ہم کر چکے ہیں پھر ایک ٹاپک ہے ڈسکاؤنٹ یہ پہلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آج ایک آدھ اگزامپل اس کی بھی ہم دیکھیں گے پھر سمپل اینڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو انیوٹی والی باتیں ہیں کہ average due date interest on drawings and calendar یہ وہ کچھ ٹاپکس ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم کور کر رہے ہیں آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ کچھ پرابلمس میں نے لسٹ کیے ہیں جو اصل میں لیکچر فائیو کا ریوین ہے چونکہ یہ ٹاپک ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو فردر ریفریش کروانے کے لیے یہ دو تین میں نے اس قسم کے سوال یہاں پہ رکھے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے a chartered bank is lowering the interest rate on its loans from nine percent to seven percent what will be the percent decrease in the interest rate on a given balance آئیے اس کو ڈسکس کریں کہ بینک نے اپنا انٹرسٹ ریٹ نائن پرسینٹ سے سیون پرسینٹ کیا تو یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ پرسنٹیج چینج کیا آئی یعنی آپ دیکھیں کہ آلریڈی یہ فگرس پرسنٹ میں ہیں نائن پرسینٹ اور سیون پرسینٹ تو چینج کیا آئی نائن مائنس سیون یعنی ٹو پرسینٹ اور جو بیس ویلو تھی وہ نائن پرسینٹ ہے سو اٹ مینس کہ ہم یہ calculation two divided by nine into one hundred یہ ہماری کیلکولیشن بنتی ہے کہ اتنے percent change in percent interest آئے گا یعنی یہ سوچ طلب بات یہ ہے کہ یہ percentage change is in percent آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں یہ اسی سوال کو ایک اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے a chartered bank is increasing the interest rate on its loans from seven to nine percent what will be the percent increase in the interest rate on a given balance آئیے تھوڑی سی بات کریں اس کیس میں سوال وہی ہے لیکن فگر اب بجائے نو سے سات پرسینٹ پہ آئے یہ سیون پرسینٹ سے نائن پرسینٹ کی طرف جا رہی ہے سو اٹ مینس کہ اس کیس میں یہ انکریز ان انٹرسٹ ریٹ اور اگرچہ ویلیو تو وہی ہے جو پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھی کہ نائن ٹو سیون پرسینٹ میں جواب مائنس آ رہا ہے یعنی ڈیکریز ہو رہا ہے اور یہاں سیون ٹو نائن پرسینٹ یعنی انکریز ہو رہا ہے تو یہ کیلکولیشن بھی ویسے ہی ہوگی کہ اس میں آپ جو فائنل فگر ہے دیٹ از نائن پرسینٹ تو نائن سے سیون کو آپ مائنس کر رہے ہیں اور دو کو پھر نائن پہ ڈیوائڈ کر کے تو ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں یہ دو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلیں آپ نے دیکھیں کہ percentage change in percent interest کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں اس سلائڈ میں اسٹاکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس میں کئی باتیں ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی کیلکولیشنیں مختلف طریقوں سے کی جاتی ہیں اور اس میں سب سے پہلے ایک ٹرم ہے کہ اسٹاک ییلڈ کیا ہے انویسٹر اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ اسٹاک ییلڈ کیا ہے ییلڈ یعنی اس اسٹاک پہ انویسٹر کو کیا انکم ہوگی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ارننگس پر شیئر کہ کتنے روپے پر شیئر آپ کو اس اسٹاک سے ملیں گے اور ایک تھرڈ پیرامیٹر ہے پرائس ارننگ ریشو تو آئیے تھوڑی سی اس پہ بات کریں اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاکس کا کاروبار ہوتا ہے یعنی شیئرس اس کو اسٹاک بھی کہتے ہیں شیئرس کی پرائسز دن ب دن کبھی جب مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے تو بڑھتی جاتی ہیں اور جب مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤنورڈس ہوتا ہے تو گرتی جاتی ہیں اسٹاکس کی پرائسز چونکہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور کمپنیز کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی from one year to the next year اکثر چینج ہوتی رہتی ہے تو انویسٹرس کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ اگر میں اس شیئر کو خریدوں تو مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو پچھلا ڈویڈینڈ کمپنی اس شیئر پہ دے چکی ہے اس کو اسٹاک کی کرنٹ پرائز پہ ڈیوائڈ کر کے اور ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر کے دیکھا جائے کہ اس کی ایکچوئل ییلڈ یعنی انکم کیا بنے گی پھر ایک اور پیرامیٹر جس کو یہ کہا جا رہا ہے پرائس ارننگ ریشو کہ یہ پرائس مثلا پچاس روپے ہے اور ارننگ لیٹ سے کہ دس روپے ہے تو price earning ratio five rupee بنے گی اب مختلف سٹاکس مختلف شیئرز اگر آپ اخبار کے اسٹاکس والے پیج پہ جائیں تو کئی نیوز پیپرز ایک کالم میں پرائس ارننگ ریشو بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس اسٹاک کی پرائس ارننگ ریشو بہت ہائی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹاک کی انکم بہت لو ہے یعنی اگر آپ وہ شیئر خریدیں گے تو آپ کو کم روپے ییلڈ ملے گی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے اگر price earning ratio let's say three ہے تو اٹ شوز کہ یہ تو بڑی اچھی ییلڈ پر شیئر ملے گی تو اس پیرامیٹر کو جو انویسٹر نئے شیئر خریدنا چاہتا ہے وہ ڈفرینٹ سلیکٹڈ شیئرز کی پرائز ارننگ ریشو کو اسٹڈی کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا شیئر اس کے لیے بہتر رہے گا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پیرامیٹر کس طرح سے کیلکولیٹ کیے جا رہے ہیں آئیے سلائڈ کی طرف چلیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ییلڈ کا ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں شو کی ہوئی ہے کہ annual dividend per share divided by closing price per share ten divided by forty one point one two five اور یہ پرسنٹ میں نکل رہا ہے زیرو پوائنٹ تھری پرسینٹ یعنی یہ اسٹاک بہت ہی پور یلڈ دے رہا ہے پوائنٹ تھری پرسینٹ اچھا پرائز ارننگ ریشو دیکھیں کلوزنگ پرائز پر شیئر کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اینوئل ارننگس پر شیئر پہ forty one point one two five divided by one point eleven اور آنسر تھرٹی سیون آ رہا ہے تو obviously again this is a very poor figure thirty seven it means کہ یہ اسٹاک کی ارننگس پر شیئر بہت لو ہیں پھر third parameter earnings per share آپ دیکھ رہے ہیں کہ annual earnings divided by total number of shares outstanding اسے نکالا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی لو ویلیو نکل رہی ہے زیرو پوائنٹ ون تو یہ تین پیرامیٹر آپ نے دیکھا کہ جب اسٹاک کیلکولیشنز آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پیرامیٹرس ہیں ہے تو یہ بڑا ایلیمنٹری میتھمیٹکس اس میں صرف پرسنٹیجیں نکالی جا رہی ہیں لیکن اس کی بڑی فائنینشل ٹرمس میں امپلیکیشنس ہیں اس لیے آئی سجیسٹ کہ آپ ان تینوں پیرامیٹرس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے بائنگ شیئرس کی if you buy hundred shares at sixty two point five rupees per share with a two percent commission calculate your total cost تو آئیے تھوڑی سی اس پہ بات کریں کہ شیئرس جب خریدے جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ بروکر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں بروکرس آپ کے لیے ایس ایجنٹس کام کرتے ہیں اور وہ دوسرے بروکرز کے تھرو آپ کے لیے شیئرز خریدتے ہیں بروکر کی ایک فیس ہوتی ہے جو وہ ہر ٹرانزیکشن پہ چارج کرتا ہے تو آپ نے جب کاسٹ نکالنی ہے کہ میری شیئر پرائس ایکچولی کیا بن رہی ہے تو ایک تو شیئر پرائس ہوگی اس کے بعد جو کمیشن آپ دے رہے ہیں وہ ایڈ ہوگا تو ان دونوں آئٹمس کو جب آپ ایڈ کریں گے تو total price of the shares یعنی سیلف کاسٹ بن جائے گی تو آئیے اس کی کیلکولیشن دیکھیں یہاں آپ نے دیکھا کہ سو شیئرس ملٹی پلائڈ بائی یہ سائن میں نے وہ مائکروسافٹ ایکسل والا استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے hundred multiplied by sixty two point five یعنی یہ six thousand two hundred fifty rupees تو شیئر پرائس آ گئی پھر آپ کمیشن لگا رہے ہیں ٹو پرسینٹ ہے تو ٹو پرسینٹ کو آپ نے فریکشن میں کنورٹ کیا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو اور اس کو ملٹیپلائی کیا ٹوٹل پرائز پہ جو چھ ہزار دو سو پچاس آپ نے نکالی ہے یہ اس پرائز پہ آپ نے کمیشن دینا ہے تو یہ ون ٹوینٹی فائیو روپیز ہوا تو total price six thousand three hundred seventy five بنی یہاں پہ I would like to explain کہ جب آپ شیئر خریدیں گے تو اس وقت آپ کو ایک کمیشن دینا پڑے گا جب آپ شیئر بیچیں گے تو پھر بھی آپ کو ایک کمیشن دینا پڑے گا یعنی بروکر آپ سے بوتھ ویز کمیشن چارج کرتا ہے جب آپ شیئر خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اصل پرائز ہے اس میں کمیشن ایڈ ہو جائے گا اور وہ آپ کی ٹوٹل پرچیز پرائز بنے گی جب آپ شیئر بیچیں گے تو اس وقت جو ٹوٹل سیل پرائز ہوگی اس میں سے کمیشن مائنس ہوگا اور پھر وہ جو نیٹ ویلیو ہے وہ آپ کی ریئل سیل پرائز بنے گی تو آئیے اس کیلکولیشن کو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ return on investment suppose you bought one hundred shares at rupees fifty two point two five and sold them one year later at rupees sixty eight with one percent commission rate buying and selling the stock and a current rupees ten dividend per share in effect what was your return on investment تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ آپ نے خاص پرائز پہ شیئر خریدے اور ایک خاص پرائز پہ آپ نے وہ شیئر بیچ دیے اس ایگزامپل میں ہم نے اسیوم کیا کہ بروکر آپ سے وہ ڈبل کمیشن چارج نہیں کر رہا بلکہ یہ آپ کا کوئی دوست ہے اس نے کہا چلو میں ایک پرسینٹ لے لیتا ہوں ورنہ عام حالات میں شاید فور پرسینٹ کمیشن دینا پڑتا تو اس ایگزامپل میں میں نے ون پرسینٹ کمیشن شو کیا ہے دو پرائسز ہیں ایک پرائس پہ ہم بائی کر رہے ہیں اور دوسری پرائز پہ ہم سیل کر رہے ہیں پھر ہم ایک کمیشن پے کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں یہ کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی یہاں پہ پہلے بائنگ کی کیلکولیشن ہے one hundred shares at rupees fifty two point two five تو یہ ہوا five thousand two hundred twenty five اب کمیشن اس پرائز پہ چارج ہو رہا ہے یعنی one percent of five thousand two hundred twenty five تو ٹوٹل کاسٹ کیا ہوئی five thousand two hundred seventy seven point two five یعنی کمیشن ہم نے جو ایکچوئل شیئر پرائز تھی اس میں ایڈ کیا آئیے آگے چلیں اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ سیل کی ڈیٹیلز کیا ہیں one hundred share at rupees sixty eight six thousand eight hundred اور یہاں کیلکولیشن میں میں نے کمیشن شو کیا ہے commission at one percent equal to minus sixty eight یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں کہ یہاں پہ کمیشن ایز مائنس فگر آ رہی ہے چونکہ آپ نے اس کو ڈیڈکٹ کرنا ہے تو ٹوٹل کاسٹ لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں یہ ٹوٹل سیل ہے ٹوٹل سیل تو ٹوٹل سیل کتنی بنی سکس تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ سے آپ نے سکسٹی ایٹ کمیشن نکالا تو total value six thousand seven hundred thirty two بنی پچھلی سائڈ پہ دوبارہ دیکھیں یعنی آپ نے جو شیئر خریدے تھے five thousand two hundred seventy seven point twenty five پہ خریدے اور six thousand seven hundred thirty two پہ آپ نے بیچے آئیے اس کو آگے دیکھتے ہیں اب گین یہ میں نے ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹ کیا یہ ساری کیلکولیشن اب یہ وہ جو آپ پہلے سوال آپ نے دیکھا یہ اس کے مطابق یہ میں نے کیا کہ نیٹ ریسیٹس یہاں پہ شو ہو رہی ہیں six thousand seven hundred thirty two اور ٹوٹل کاسٹ مائنس کے طور پہ شو کی جا رہی ہے five thousand two hundred seventy seven point two five یعنی اس کو جب ہم نیٹ ریسیٹس میں سے نکالیں گے تو نیٹ گین ہمارے پاس آ گیا اور نیٹ گین کیا ہوا one four five four point seven five اب ڈویڈینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال میں دیا ہوا تھا دس روپے پر شیئر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈویڈینڈس کی فگر ہم شو کر رہے ہیں ون ہنڈریڈ انٹو ون تو یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن کے شیئرس کی جو فیس ویلیو ہے وہ دس روپے اکثر شیئرز کی ویلیو دس روپے ہوتی ہے کچھ شیئر ایسے بھی ہیں جو ففٹی روپیز کے ہیں فیس ویلیو اور کچھ شیئر ایسے ہیں کہ جن کی فیس ویلیو ہنڈریڈ روپیز ہے ہمارے اسٹاک ایکسچینجز میں جنرلی یہ تین ٹائپس کے شیئرز موجود ہیں اب یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہ فیس ویلیو کیا ہے فیس ویلیو وہ شیئر کی ویلیو ہے جو اس شیئر کی ڈاکیومنٹ پہ پرنٹ کی جاتی ہے جب کمپنیاں فارم کی جاتی ہیں تو ان کا ٹوٹل شیئر کیپٹل جو ویلیو ہے اس کو جب ٹوٹل نمبر آف شیئرس پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی فیس ویلیو نکلتی ہے اسٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ ہر شیئر کی ویلیو شیئر کی فیس ویلیو دس روپے رکھی جائے یہی شیئر جب کمپنی آپریشن میں آ جاتی ہے اور اس کا پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کمپنی کے ایسٹ بڑھ جاتے ہیں تو actual asset value per share بڑھ جاتی ہے اب یہ actual asset value after some time ہو سکتا ہے پندرہ روپے ہو جائے ہو سکتا ہے بیس روپے ہو جائے ایسے شیئر بھی ہیں کہ جن کی ایسٹ ویلو سیونٹی روپیز ہے جو بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں تو ایکچوئل ایسٹ ویلو لیٹ سے ایک شیئر کی قیمت سیونٹی روپیز ہے تو اصل asset value is seventy but face value of the share is ten rupees تو جتنی بھی کیلکولیشنس ہیں جب آپ پرائس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب بات ہوگی ییلڈ کی جو ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر شیئر کی ایسٹ ویلیو سیونٹی روپیز ہے تو کیا وہ شیئر سیونٹی پہ بک رہا ہے نو no. جتنی ایسٹ ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنا مارکیٹ میں شیئر کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیئر جو سیونٹی روپی ایسٹ ویلیو والا ہے یہ ساڑھے تین سو روپئے میں بک رہا ہوں یہ ایک رول آف تھمب جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ ایسٹ ویلیو کا جو مارکیٹ ویلیو پانچ سے چھ گنا ہوتی ہے اکثر شیئر اگر آپ اخبار کو اٹھا کے دیکھیں اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ یہ تین باتیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی فیس ویلیو پھر ایسٹ ویلو اس کیس میں سیونٹی فیس ویلو ٹین اور market price three hundred fifty تو اب جب کیلکولیشن کر رہے ہیں ییلڈ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں تو سوال ہے کہ ییلڈ جو ہے کس پہ کیلکولیٹ کی جائے گی اگر یہ شیئر سال کے بعد تھرٹی فائیو روپیز ڈویڈنڈ دیتا ہے تو اس کی ییلڈ کیا ہوئی تو تھرٹی فائیو روپیز کو کیا دس پہ ڈیوائڈ کریں گے نو no. کیا سیونٹی پہ کریں گے نو no. کیا تھری ففٹی پہ کریں گے یس وائی کہ آپ نے جو اصل مارکیٹ پرائس ہے تھری ففٹی اس پہ آپ نے شیئر کی ویلیو کو ورک آؤٹ کرنا ہے تو یہ ساری اس قسم کی کیلکولیشنیں ان میں please be very certain that you select the right price for your calculation تو آئیے اس کیلکولیشن کو اب اس کانٹیکسٹ میں دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس شیئر کی net receipts six thousand seven hundred thirty two rupees ہوئی total cost was five thousand two hundred seventy seven point twenty five rupees یہاں مائنس شو کر رہے ہیں minus sign net gain one thousand four hundred fifty four point seven five اب ڈویڈنڈس کی بات یہاں پہ آ گئی اور اب یہی وہ ایکسپلینیشن کہ ہم نے چونکہ کہا کہ اس کی فیس ویلیو پہ دس روپے کا جو شیئر ہے اس پہ دس روپے ڈویڈنڈ ہمیں مل رہا ہے تو یہاں پہ اس وجہ سے ایک روپیہ شو ہو رہا ہے کہ one hundred shares multiplied by one rupee یہ ون ہنڈریڈ آ گیا اب ٹوٹل گین کیا ہوا کہ نیٹ گین جو آپ نے سیل آف شیئرس کی اور اس میں ڈویڈینڈ آپ نے ایڈ کیا تو یہ total gain one thousand five hundred fifty four point seven five ہوا اب لیٹ سی کہ یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے ریٹرن ایز یو نو کہ value divided by the cost multiplied by one hundred ہے تو یہاں پہ gain is one thousand five hundred fifty four point seventy five divided کا سائن آ رہا پھر five thousand two hundred seventy seven point یہ وہ ٹوٹل کاسٹ ہے without any minus sign here multiplied by one hundred تو یہ آنسر آ گیا twenty nine point four six percent چھوٹی سی فردر ایکسپلینیشن کہ آپ نے یہ شیئرس ایک خاص پرائز پہ خریدے اور ایک خاص پرائز پہ بیچے اور اس کی ییلڈ آپ کے لیے ٹوینٹی نائن پرسینٹ کے قریب آئی twenty nine point four six percent تو اس قسم کی کیلکولیشنیں آپ اکثر جب آپ سٹاکس کے ساتھ ڈیل کریں گے یہ آپ کریں گے جتنے بھی انویسٹرس ہیں ان کا اکثر ڈیلی یہی کام ہے کہ شیئر خریدا یہ خاص پرائز پہ پھر شیئر بیچا یہ خاص پرائز پہ پھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر رہے ہیں فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا اب یہ جو آپ نے دیکھا یہ کیلکولیشن یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ بنا کے کریں یہ میں آپ کو یہ حل کر کے نہیں دے رہا آپ نے اس کی worksheet as homework کرنی ہے تو اس کو کریں اور اس لیکچر کے دو دن بعد آپ کو ویب سائٹ پہ اس کا آنسر مل جائے گا تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ میری ورک شیٹ کریکٹ ہے یا نہیں ویسے یہاں ایک پتے کی بات کہ جب ورک شیٹ بنے گی جواب ٹھیک نکل آئے گا تو اس کا مطلب ہے ورک شیٹ ٹھیک ہے آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیے یہاں ڈسکاؤنٹ کی اب بات ہو رہی ہے ڈسکاؤنٹ کہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں ڈسکاؤنٹ جو پہلے لیکچر میں بھی بتایا گیا کہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہر آدمی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کیا ڈسکاؤنٹ ملے گا کمپنیاں والیوم ڈسکاؤنٹ کی بات کرتی ہیں اور when they buy they always ask suppliers نے بھی انسینٹیوس دیے ہوئے ہیں اگر آپ یہ والیوم خریدیں گے تو اتنے پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا اگر آپ اتنا خریدیں گے تو اتنے پرسینٹ ہوگا تو یہ کمپنیز کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ ہم اپنی سیل کو کیسے بڑھائیں تو ڈسکاؤنٹ کا ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو باقاعدہ اس کی فگرس بڑی سوچ سمجھ کے رکھی جاتی ہیں تاکہ انسینٹیو رہے کہ جب آپ ایک ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ انکریج کریں کہ آپ کا بائر آپ سے زیادہ چیزیں خریدے تو یہ والیوم ڈسکاؤنٹس بڑی امپورٹنٹ ایک پہلو ہے سیل پرچیز کا تو آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں دیکھیں ڈسکاؤنٹ کے ایک دو چھوٹے سے سوال میں نے یہاں پہ آپ کے لیے رکھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیس ہے کہ list price is two thousand two hundred discount rate is fifteen percent تو what is the discount this is the calculation تو اس کیلکولیشن میں بڑا آسان ہے کہ یہ ففٹین پرسینٹ جب فریکشن میں کنورٹ ہوگا تو پوائنٹ ون فائیو ہو جائے گا تو اس کو جب لسٹ پرائز سے ملٹیپلائی کریں گے two thousand two hundred multiplied by zero point one five تو جواب تھری ہنڈریڈ تھرٹی آپ کے پاس آ گیا یعنی آپ کو اس لسٹ پرائز پہ تھری ہنڈریڈ تھرٹی ڈسکاؤنٹ ملا آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں یہاں پہ نیٹ کاسٹ پرائس کی بات ہو رہی ہے یہ میں ذرا ایکسپلین کروں کہ ایکچوئل جو لسٹڈ پرائز ہے please note the words listed price اور نیٹ پرائز لسٹڈ پرائز کیا ہے کہ کمپنی ایک لسٹ بنا رہی اس لسٹ میں کمپنی نے مختلف پرائسز شو کی ہوئی ہیں جن کو گروس پرائسز کہتے ہیں گروس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈسکاؤنٹ ابھی ریڈیوس نہیں کیا گیا تو یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے یہ گروس پرائسز دی جاتی ہیں کہ ڈفرینٹ بائرس ڈفرینٹ والیومس خریدتے ہیں اور کمپنی ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹس دیتی ہے تو وہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے کہ ہماری جو گروس سیل پرائس ہے اس پہ ہم اتنے پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو یہ تو ہوا جو سیلر ہے اس کے اینگل سے اب بائر کے اینگل سے دیکھیں کہ بائر کو انٹرسٹ ہے کہ نیٹ پرائز کیا ہے تو وہ فورن وہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کی طرف اتنا نہیں دیکھ رہا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نیٹ مجھے سیلف کاسٹ کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے دیٹس فائن اتنے percent discount but what is the real price تو یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جو اس سلائڈ پہ آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں let's go through this slide کہ نیٹ پرائز پہلے یہاں پہ ڈیفینیشن کے لیس پرائز مائنس ڈسکاؤنٹ اب ایگزامپل یہ ہے کہ list price is four thousand five hundred rupees discount is twenty percent تو نیٹ کاسٹ پرائز کیا ہوئی کہ list price which is four thousand five hundred minus twenty percent of four thousand five hundred یعنی یہ ڈسکاؤنٹ آپ لسٹ پرائز کا پرسینٹ نکال رہے ہیں اس کیس میں چونکہ ڈسکاؤنٹ ٹوینٹی پرسینٹ ہے تو ہم نے نکالنا ہے twenty percent of four thousand five hundred یہ اگلا اسٹیپ شو کیا گیا کہ four thousand five hundred minus zero point two یا زیرو پوائنٹ ٹو اب فریکشن ہوا ٹوینٹی پرسینٹ کا اس کو ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں what price four thousand five hundred اگلے اسٹیپ میں دیکھیے four thousand five hundred minus nine hundred یعنی آپ کو ڈسکاؤنٹ نائن ہنڈریڈ ملا اور آپ کی net price three thousand six hundred rupees ہوئی یہاں ذرا ایکسل کی بات ہو جائے یہی calculation please do it Microsoft Excel اس میں آپ ایک رو میں لسٹ پرائز لکھیں پھر کالم میں جا کے تو انٹر کریں یہ value four thousand five hundred پھر نیکسٹ رو میں آپ لکھیں ڈسکاؤنٹ پھر اس کو ٹوینٹی پرسینٹ آگے لکھیں یعنی ٹوینٹی کی فگر دیں پرسینٹ کا سائن نہیں لکھنا پرسینٹ نیکسٹ سیل میں لکھیں پھر آپ اگلی لائن میں ڈسکاؤنٹ ان روپیز کیلکولیٹ کریں وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا فارمولا لگائیں ایکول سائن پھر وہ سیل پہلے سلیکٹ کریں جہاں فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ لکھا پھر ملٹیپلیکیشن کا سائن پھر ٹوینٹی کی ویلو جہاں پہ آپ نے لکھی ہے اب یہ پرسنٹ ہے تو فارمولے میں ڈیوائڈ کا سائن کر کے ون ہنڈریڈ تاکہ یہ فریکشن میں بن جائے جب آپ انٹر کریں گے تو نائن ہنڈریڈ وہاں پہ آ جائے گا نیکسٹ لائن میں نیٹ پرائس لکھ کے پھر فارمولا لگائیے اکول سائن لس پرائس والے سیل میں جائیے فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں پھر مائنس سائن اور یہ نائن ہنڈریڈ ڈسکاؤنٹ جہاں پہ ہم نے ورک آؤٹ کیا اور پھر اینٹر اب یہاں ایک اور بات کہ یہ میں جس طرح سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں اب کچھ لوگ سارے اسٹیپس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے you are in hurry you want to make a calculation sir چار لائنوں میں کیا ضرورت ہے ایک لائن میں کیوں نہ ہم ڈائریکٹلی لکھ لیں تو یہ کیا جا سکتا ہے درمیان میں جو انٹرمیڈیٹ کیلکولیشنس ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فارمولا آپ اسٹریٹ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو لسٹ پرائز تو لکھنی پڑے گی اینڈ سیکنڈلی پرسن ڈسکاؤنٹ بھی لکھنا پڑے گا یعنی تین لائنس میں ہم یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ پہلے لسٹ پرائز پھر پرسن ڈسکاؤنٹ پھر نیٹ پرائز ڈائریکٹلی کیلکولیٹ کر لی جائے آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں انٹرسٹ یہاں چھوٹی سی ایکسپلینیشن انٹرسٹ ایک تو نا انٹرسٹنگ یہ بڑا دلچسپ ہے انٹرسٹنگ یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ایک ہے انٹرسٹ جو بینکوں والے جس کو اردو میں سود کہتے ہیں انٹرسٹ تو انٹرسٹ کی دو ٹائپس ہیں ایک انٹرسٹ ہے جس کو سمپل انٹرسٹ کہتے ہیں اور دوسرا انٹرسٹ ہے جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ پوائنٹ کہ what is simple interest simple interest وہ انٹرسٹ ہے کہ جو آپ اینولی کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایک ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے اور اگلے سال اسی پرنسپل پہ پھر وہی انٹرسٹ اپلائی ہو رہا ہے اسے اگلے سال بھی وہی انٹرسٹ ہے تو ایک سمپل انٹرسٹ کا طریقہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسٹرا انٹرسٹ نہیں دینا پڑا اب اگر آپ کا ڈیل بینک کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ پیمنٹ نہ کی انٹرسٹ کی تو یہ پرنسپل میں ایڈ ہو جائے گی یعنی پرنسپل کا کیا مطلب ہوا اصل رقم تو پرنسپل میں آپ نے اس کو ایڈ کیا اور نیکسٹ ایئر پھر پرنسپل پلس انٹرسٹ کے اوپر فردر انٹرسٹ آپ دے رہے ہیں اس ٹائپ کا انٹرسٹ جس میں پرنسپل میں اصل جو انٹرسٹ ہے وہ ایڈ ہو جائے اور نیکسٹ ایئر اس پہ بھی انٹرسٹ اپلائی ہو تو اس کو کمپاؤنڈ کہا جاتا یعنی کمپاؤنڈنگ کمپاؤنڈ ویسے بھی کمپاؤنڈ کا کیا مطلب ہے پیچیدہ کرنا یہ تو بڑا کمپاؤنڈ پرابلم ہو گیا تو انٹرسٹ کی کیلکولیشن فردر چونکہ پیچیدہ ہو گئی تو اس کو کمپاؤنڈ کہا جا رہا ہے اب جتنے بھی انٹرسٹ ریٹس بینکس اپلائی کرتے ہیں وہ سارے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں البتہ اگر آپ کسی سے پرسنل لون لیں یا کچھ اسپیشل لون ارینجمنٹس ہوں یا اسپیشل ادارے جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ اپلائی نہیں کر رہے گورمنٹ آف پاکستان کے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو سمپل انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سمپل انٹرسٹ کیا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا تو let's look at this slide once again اس کا ایک فارمولا یہاں پہ شو کیا گیا کہ سمپل انٹرسٹ کیا ہے پرنسپل پی اس کے بعد ریٹ پرسنٹ پر اینم یہ ریٹ جو ہے نا آر کیپٹل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اسمال لیٹرز میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ویسے اکثر اسمال لیٹرز میں لکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کیپٹل میں بھی لکھیں تو صحیح ہے R equal to rate percent per annum یعنی per year per annum کا مطلب ہے پر ایئر جو ریٹ اپلائی ہوگا percent interest T is time in years مثلاً دو سال کا پیریڈ ہے تو ٹی کی ویلیو دو ہوگی اگر پانچ سال کا پیریڈ ہے تو پانچ ہوگی اگر دس ہے تو دس ہوگی اب آئی کو دیکھیں کہ آئی از سمپل انٹرسٹ یہ ڈیفینیشنس یہاں پہ آپ نے دیکھی تھوڑی سی بات میں اور یہاں کرنا چاہوں گا کہ کچھ ٹیکسٹ بکس میں اس فارمولے کو پہلے ایسے دکھایا جا رہا ہے اب آبویسلی یہاں پہ ڈفرینٹ ویریبلس ہیں پرنسپل کی بات ہو رہی ہے پھر ریٹ کی بات ہو رہی ہے پھر ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کئی پرابلمس انکاؤنٹر کریں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے مثلا پہلا کہ انٹرسٹ بن کے آ رہا ہے اگر اتنا پیریڈ ہے تو واٹ ول بی انٹرسٹ یہ تو اسٹریٹ کیلکولیشنس اگر آپ یہ کہیں کہ اتنے روپے چار سال میں انٹرسٹ مجھے دینا پڑے گا تو آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ایکچوئل ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے ایک تیسری بھی کیلکولیشن ہے کہ جس میں آپ ٹائم پیریڈ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو جو بھی ان نون ہے فارمولے کو ایسے ہی لکھ لیں ایز اٹ از اور جو ویلیوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو وہاں انٹر کر دیں اور ان نون جس سائڈ پہ ان نون آ رہا اس کو پھر آپ ایکسچینج کر کے دوسری سائڈ پہ لے جائیے یہ ایک سمپل چینج آف سائڈ کا سوال بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ یہ فارمولے انورٹ کیے جائیں ایک فارمولا سمپل سا اپنے سامنے رکھیے principal into interest rate into time اب چونکہ انٹرسٹ ریٹ ہنڈریڈ میں ہے وہ پرسنٹ میں ہے تو آپ نے پھر ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کرنا اس وجہ سے اس فارمولے میں یہ ہنڈریڈ کی فگر استعمال ہوتی ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں چھوٹا سا سوال کہ فائنڈ انٹرسٹ کس پہ انٹرسٹ ہم نے کیلکولیٹ کرنا کہ principal is rupees five hundred and time is four years rate is eleven percent تو انٹرسٹ کیا ہوا پہلے فارمولا یہاں شو کیا جا رہا کہ principal into the time T into the rate and percent اور پھر ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ فریکشن بن جائے تو یہ کیلکولیشن پھر ایسے بنے گی کہ پی کی value five hundred multiplied by time period four years into eleven and divided by one hundred تو یہ interest in four years simple interest two hundred twenty بن گیا یہاں اگین این ایکسپلینیشن کہ یہ نوٹ کریں کہ اس انٹرسٹ میں ہم نے کوئی ویلیو کیری فارورڈ نہیں کی یعنی جس سال کی کیلکولیشن ہو رہی ہے اسی سال میں وہ آ رہی ہے چونکہ اسٹریٹ نمبر آف ایئر سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں یعنی اگر آپ فور کو نہ استعمال کریں ون کی فگر استعمال کریں اسی سوال میں اگر چار کی جگہ ایک ہم استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اینوئل انٹرسٹ آ جائے گا ایک سال کا interest time period one year ہو گیا لیکن یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں فگر چار سو اٹ مینس کے فور سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ان ادر ورڈ جو فرسٹ ایئر کا انٹرسٹ تھا اس کو سمپلی ہم نے فور ٹائمز کر دیا یعنی سمپل اکومولیشن آف انٹرسٹ اس وجہ سے اس انٹرسٹ کو سمپل انٹرسٹ کہا جاتا ہے آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور یہاں لکھا ہوا ہے آلسو اٹریکٹس انٹرسٹ اس کا کیا مطلب ہے let's look at that once again کہ جو پہلے سال کی ویلیو ہے اس پہ آپ نے ورک آؤٹ کیا اتنا انٹرسٹ بنے گا تو پھر اگلے سال جب انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے لگیں گے تو پرنسپل میں فرسٹ ایئر کا انٹرسٹ پہلے ایڈ ہوگا پھر اس پہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن کی جائے گی یعنی آپ نے پہلے کمپاؤنڈیڈ ویلیو نکالی کمپاؤنڈیڈ ویلیو یعنی کمپاؤنڈیڈ ویلیو کیا ہوئی principal plus interest in year one پھر اس پہ آپ نے دوبارہ انٹرسٹ کیلکولیشن کی یعنی simple calculation of interest after compounding پھر وہ ویلیو جب نکل آئی تو اس کو پچھلی کمپاؤنڈیڈ ویلیو میں ایڈ کیا تو this you will continue doing for every year تو آئیے اس ایگزامپل کو آپ دوبارہ دیکھیں کہ principal is eight hundred interest year one میں یہاں ٹین پرسینٹ کی فگر استعمال ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فریکشن زیرو پوائنٹ ون آپ کو نظر آ رہا ہے تو zero point one into eight hundred یہ ایٹی ہو گیا تو نیو پی اب کیا ہوا پرنسپل نیو پرنسپل پچھلا پرنسپل تھا ایٹ ہنڈریڈ اس میں انٹرسٹ ایڈ ہوا ایٹی تو نیا پرنسپل ہو گیا ایٹ ہنڈریڈ ایٹی اب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں interest on eight hundred eighty تو zero point one again interest multiplied by eight hundred eighty یہ جو ویلو ہے نا eight hundred eighty this is your compounded value اس پہ آپ نے اب انٹرسٹ نکالا ایٹی ایٹ اس کو ذرا دیکھیں کمپیئر کریں پچھلے سال انٹرسٹ تھا ایٹی اس سال ہو گیا eighty eight so it means کہ وہ کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا نیو پرنسپل اب کیا ہوا کہ پچھلا جو پرنسپل تھا that was eight hundred eighty اس میں جو انٹرسٹ نکلا ایٹی ایٹ جب ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا تو یہ nine sixty eight total value of new principal نکلی یہاں بھی میں تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرنا چاہوں گا چونکہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا عام آدمی اس کو بھول جاتا ہے اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے کہ آپ نے بڑی خوشی سے بینک سے لون لیا اور اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے it is only eighteen percent تو آپ نے پلان بنایا یہ میں بڑے آرام سے پے کر لوں گا no problem but something happened آپ کی کیش فلو جو آپ نے سوچی تھی وہ نہ ہوئی سال کے بعد جو انٹرسٹ دینا تھا وہ نہ دے سکیں جو آپ نے سوچا تھا کہ میں یہ انسٹالمنٹ بھی دے دوں گا سال کے بعد یہ میں پانچ سال میں ری پے کر دوں گا ٹوینٹی پرسینٹ پانچ لاکھ مثلا اگر لون ہے تو سوچا تھا کہ کوئی نہیں یہ ایٹین پرسینٹ مینس کے نائنٹی تھاؤزینڈ دینا پڑے گا اور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ میں ری پے کر دوں گا تو میں one hundred ninety thousand I be able to pay income forecast تھی کہ یہ تو میرے لیے مسئلہ ہے کوئی نہیں لیکن somehow things didn't work out the way they were expect to تو آپ سوچیں اب صورتحال کیا ہوئی کہ ninety thousand interest principal was five hundred thousand اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ میں یہ نائنٹی تھاؤزینڈ ایڈ ہو گیا یعنی نیکسٹ ایئر اب فائیو نائنٹی تھاؤزینڈ پہ ہمیں انٹرسٹ دینا پڑے گا تو وہ کیلکولیشن فردر خراب ہوتی جا رہی ہے supposing you can't pay even next year تو کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا تو اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں بڑا امپارٹینٹ بزنس پرابلم ہے پرسنل پرابلم ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بڑا امفسائز کروں گا کہ یہ کمپاؤنڈنگ کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو آپ اس کی بھی ایک ورک شیٹ بنائیے پانچ چھ سال کا پلان ایک اپنا سوال آپ حل کریں ایک گھر کے لیے لون کا چھوٹا سا پروجیکٹ سوچیں پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ پانچ سال میں ری پے کرنا ہے ایٹین پرسینٹ انٹرسٹ پہ کیلکولیشن کریں اسی ورک شیٹ میں یہ آپ دیکھیں کہ اگر میں انٹرسٹ نہ پے کر سکوں پہلے سال یا دوسرے سال تو what will be the situation اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ کیلکولیشنس ہوتی ہیں اور اسپیشلی جب انڈسٹریل پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں تو ان میں جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کا ایک سینسٹیوٹی انالیسز بھی کرتا ہے کہ if I falter if I can't repay if I can't pay this loan then what is going to happen students آپ کو یہ ریئلائز ہو چکا ہوگا کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آئیے سلائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فارمولا کیا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا فارمولا ہے یہاں is equal to P is the principal پھر ون پلس آر یعنی یہ rate divided by hundred raise to the power N which is the number of years تو یہ بیسک طریقہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے کا اس اگلی سلائیڈ میں جو میں آپ کو یہاں شو کر رہا ہوں کہ کیلکولیشن آف انٹرسٹ کی جا رہی ہے کہ seven fifty was invested at twelve percent per annum for eight years تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیون ففٹی پھر بریکٹ میں one plus twelve by hundred raise to the power eight یہ جواب نائنٹین ففٹی سیون یعنی one thousand nine hundred fifty seven seven hundred fifty سے پلیز نوٹ کہ بارہ فیصدی انٹرسٹ پہ یہ تھری ٹائمز ہو گیا تو اس کی سگنیفکینس آپ کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی نظر آ رہی ہے کہ even at a very lower interest rate جو فگر تھی سیون ففٹی وہ تقریباً تھری ٹائمز کے قریب پہنچ گئی اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کی فردر انیوٹی میں اپلیکیشنس ہیں وہ میں نے کچھ سلائیڈس انیوٹی پہ بنائی ہوئی ہیں جو میں اگلے لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ سلائڈز اس لیکچر کے بعد آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو جائیں گی تو اب میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ please do all these calculations جو آج ہم نے کی ان کو آپ مائکروسافٹ ایکسل میں کریں ورک شیٹس بنائیں اس پہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ڈسکاؤنٹ ریٹس یہ ساری کیلکولیشن جو ہم کر رہے ہیں وہ فردر ڈیولپ ہو جائے یہ تو تھا آج کا لیکچر اس میں بھی کئی انٹرسٹنگ باتیں ہم نے سیکھی خاص طور پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ڈسکاؤنٹ ریٹس تو آج کے لیے اتنا ہی اب اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ